ہے میرا مشن تیری جو تجو تیری شان جل جلالو تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کنب بکوں تیری شان جل جلالو تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کوں تیری شان جل جلا لو تو شکور ہے تو غفور ہے تو یہ عرض تیرے حضور ہے تو شکور ہے تو غفور ہے تو یہ عرض تیرے حضور ہے میں گناہ گار بخش تو میں گناہ گار بخش تو تیری شان جل جلا لو میں گناہ گار بخش تو تیری شان جل جلالو تو کریم ہے تو رحیم ہے تو حلیم ہے تو عظیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے علیم ہے تو عظیم ہے تو علیم میں ہے خبیر تو تو علیم ہے ہے خبیر تو تو علیم ہے ہے خبیر تو تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کو بکو تیری شان جل جلالو تجھے دیکھے بن میں فدا ہوا کہ تیرے ہی در کا گدا ہوا تجھے دیکھے بن میں فدا ہوا کہ تیرے ہی در کا گدا ہوا ہے تیرے فراق میں ہاؤ ہے تیرے فراق میں ہاؤ تیری شان جل جلالو تجھے ڈھونڈتا ہوں میں بکو تیری شان جل جلالو تیری ذات حاصل کائنات تیرا ذکر ہی ہے میری حیات تیری ذات حاصل کائنات تیرا ذکر ہی ہے میری حیات تیرا عشق ہے میری آرزو تیرا عشق ہے میری آر زو تیرا عشق ہے میری آر تیری شان جل تیرا عشق ہے میری آر زو تیری شان جل جلالو ہو نہیں فکر کی کوئی بات ہے تیری ذات گر میرے ساتھ ہے نہیں فکر کی کوئی بات ہے تیری ذات گر میرے ساتھ ہے بھلا کیا کرے گا میرا دور بھلا کیا کرے گا میرا دو بھلا کیا کرے گا میرا دو تیری شان جل جلالو بھلا کیا کرے گا میرا دو تیری شان جل جلالو تیرا پیار روح کا تزکیا کیا تیرا وصل غیر کا تخلیا تیرا پیار روح کا تز کیا تیرا وصل غیر کا تخلیا تیرا عشق قلب کہیں موغو تیرا عشق قلب کہیں موغ تیری شان جل جلالو تیرا عشق قلب پلب تیری شان جل جلالوں ہے تمنا عشق کے باب میں سر حشر تیری جناب میں تمنا عشق کے باب میں سر حشر تیری جناب میں یہ کہیں اثر تیرے رو برو یہ کہیں اثر تیرے رو برو تیری شان جل جلا یہ کہے اثر تیرے برو تیری شان جل جلالو تجھے ڈھونڈتا ہوں میں ککو تیری شان جل جلالو ہے میرا مشن تیری جو تیری شان جل جلالو